السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق number one three zero four حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے ایک دیہاتی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ بات بتا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے جہنم سے بچا لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے پھر اپنے صحابہ کی طرف آپ نے دیکھا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھو اس دیہاتی کو کتنی اچھی توفیق ملی ہے کتنی اچھی بات پوچھ رہا ہے پھر آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا ذرا پھر سے کہو کیا پوچھتے ہو تم تو دیہاتی نے کہا کہ حضرت مجھے وہ بات بتا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے جہنم سے بچا لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت میں فرمایا اے دیہاتی صرف اللہ کی عبادت کر اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کر نماز قائم کر زکات دیتا رہے اور سلا رحمی کرتا رہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے پھر حضور نے محبت سے کہا کہ چل میں کہ میری اٹھنی کی نکیل تو چھوڑ دے بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری اٹھنی کی نکیل چھوڑ دے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور مسلم شریف کی اسی حدیث کی دوسری روایت کے آخر میں ایک جملہ یہ بھی ہے جب وہ دیہاتی چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ دیہاتی مضبوطی سے ان احکام پر عمل کرتا رہا تو یقیناً جنت میں جائے گا یہ دونوں حدیث مسلم شریف میں ہے وہاں پہنچنا مسلم شریف تک پہنچنا آپ کا مشکل ہے اس کے لیے بسر موتی جلدوم صفحہ دو سو اڑتیس پر یہ مضمون میں نے لکھا ہے وہاں دیکھ لیں اس حدیث سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پیغمبرانہ کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اٹھنی پر سوار چلے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ایک ناواقف دیہاتی نے آ کر نکیل پکڑ کر سوال کر رہا ہے لیکن اللہ کے نبی بہت دھیان سے جواب دے رہا ہے یہ شفقت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اور اس اس, اس محبت میں درد پڑھ لیجیے آج رب صلی وسلم دا ایمن ابدا رب پڑھیے میرے ساتھ امیجز بنانے والے ہی امیجز بنا لیں یا رب صلی وسلم دا ایمن ابدا اللہ حبیبی کا خیر خلق کل اس پر ایک شعر بھی سن لیجئے اعمال میں لکھے ہوئے تھے چند آسو یاد نبی کے شاعر کہتا ہے یہ شعر بھی میں نے موتی جل دوم صفا جل دوم جلد آٹھویں جلد میں آٹھویں جلد میں شہر میں نے لکھے ہیں سفا بیس کے اوپر پورے اشار ہیں بہت زبردست ہیں اس کا ٹکڑا خالی سناتا ہوں اللہ کے نبی کی محبت میں کبھی آنسو ایک آنسو بھی بہ جائے گا تو بھی اللہ تعالی جہنم سے بچا لے گا یاد رکھنا شاعر کہتا ہے اعمال میں لکھے ہوئے تھے چند آنسو بھی یاد نبی کے نام اعمال میں لکھے ہوئے تھے چند آنسو بھی یاد نبی کے اور حکم ہوا روز محشر اسے جنت میں داخل کر دو یہ اب جہنم میں جلانے کے قابل نہیں ہے اسے جنت میں داخل کر دو اب یہ جہنم میں جلانے کے قابل نہیں ہے ہر ہر نفس تیرے لطف و کرم کی ہے یہ محتاج دونوں جہاں میں ہر نفس تیرے لطف و کرم کی ہے یہ محتاج دونوں جہاں میں امت مصطفیٰ میرے مولا آزمانے کے قابل نہیں ہیں دیکھ کر میری پتھرائی آنکھیں قافلے والے کہنے لگے ہیں دیکھ کر میری پتھرائی آنکھیں قافلے والے کہنے لگے ہیں چھوڑ دو اس کو شہر نبی میں اب یہ واپس جانے کے قابل نہیں ہے ایک نظر اے تمنا ہر دل جانب یونس دل چکستہ سر جھکائے ہوئے آ گیا ہے سر اٹھانے کے قابل نہیں اب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے اشد اللہ الہ الا اللہ واشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین